ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين ونبل مصيب ألا كل مسئلہ کیا ہے محسل یہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے یہ اسلام کے نام پر بنا تھا تو آج تک اس میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا جب یہ ملک اسلام کے زمین مسلمانوں کے لیے کیوں تنگ کی جا رہی ہے جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں آئے دن اسلام کے برداروں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے ملک کے اندر اور پارٹی کو کیوں فروغ مل رہا ہے جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں مجاہدین کو کیوں دلیل کیا جا رہا ہے جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں اسلام کے گروہ یعنی مساجد اور مدارس کو کیوں گرایا جا رہا ہے الدهر شد على أهلي فبين مشرق ونبل مصيب ألا يعجب المرء من نفسه إذا منعها إليه المشيب إذا عبت أمرا فلا تأتيه وذو اللب يجنب ما يستعيب ودع ما يغيبك لا تأتيه وجزه إلى كل ما لا يريد أغرك من هناء يضيء وليل يجن وشمس فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب هذا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب للغرور شرج جن پرویز مشرف نے کہا ہے کہ لال مسجد والے باہر آ جائیں اور سرنڈر کریں ورنہ مارے جائیں گے ان سے میری یہی گزارش ہے یہ نکل آئیں اور سرنڈر کریں میں آج یہ رہا ہوں کہ مارے جائیں گے على أهله تو انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء جن میں سیاسی علماء میرا مقصد سیاسی علماء انہوں نے بڑی عجیب انداز سے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے اور ایسے انداز سے کہ جس طرح یعنی ہمیں مروانا چاہتے ہیں بالکل ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے اس خوف میں آ گئے دهر شدتم على أهلي فبين مشيتم ونبال مصيب وكم من تم الحاكمين تري دين کی سرخروش چاہیے ہماری جانوں کو قبول کر لے ہمارے بھائیوں کو جگا دے ہمارے فوجی بھائیوں کو دے جگا دے ہاتھ ماں کو جگا دے وہ اپنے بیٹوں کو گھروں سے نکالے ماں کو جگا دے وہ اپنی بیٹیوں کو ہمارے ساتھ تعاون کے لیے بھیجے میرے مولا ہماری تجھ سے ایک ہی فریاد ہے بہت سستا ہو گیا مار پڑ رہی ہے یہ دیکھو علماء کو دھکے ہیں یہ کبھی تیرے تیری خاطر مریاد پرست بنتے ہیں اللہ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ وکیت ہوتی ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ جاہل ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ نورانی زیادہ پہنچا والے ہیں کبھی کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے اللہ یہ سارے ارداب ہم نے تیری محبت میں قبول کر لیے اللہ اب تو اپنی مدد بھیج دے کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے اللہ اتنی بڑی فوج ہے بارہ لاکھ فوج ہے بن جائے یا اللہ کوئی محمد بن جائے بن جائے کوئی بہت قسم ملا بن جائے خالی کو مالک ان کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے اللہ ان کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں ہمارے دفاتر میں اسلامی نظام کی بہاریں دکھا دے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے جوانوں کو ہماری بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے یا اللہ اپنے دین کے لیے جینے کٹنے مر فرما دے کہ اللہ اپنے دین کے لیے میرے مرنے کا جذبہ عطا فرما دے کہ اللہ ہم سب کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے ساتھی ہماری دوستیں ہماری چھوٹی بہنیں بڑی بہنیں وہ کہاں ہیں جب میں مدرسے سے باہر نکلی تو اس وقت مدرسے کے اندر ہماری سو بہنوں کی لاشیں تھیں آج ان کی والدین پیرنٹس ہم سے فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری بچی ہمیں ملی نہیں ہے ہمارے تقریباً پچانوے کے قریب ہمارے بھائی تھے اور ان کی ہم نے خود ان کی کاؤنٹنگ کی تھی خود ان لاشوں کو ہم نے گنا تھا اور آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ نکلے تو یہ ہمارے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خون سے رنگین تھے ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے ہاتھوں پر ان خون کی مہندی کو سجایا ہے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ کشمیر کے اندر ہماری بہنیں اپنے ہاتھوں پر خون کی مہندی کو سجاتی ہیں وہ اپنی تمناؤں کا خون کر دیتی ہیں اپنی خواہشات کو روند دیتی ہیں لیکن ہم نے اس چیز کا عملی مظاہرہ لال مسجد کے اندر اس چیز کو دیکھا تو جب میں باہر نکلی میرے کپڑے خون سے رنگین تھے میرے ہاتھ اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے اپنی بہنوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھ جو تھے وہ خون سے رنگین شد على أهله فبين مشيت ونبل مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب